اور پھر جب جنگ احساس کے موقع پر تمام قبائل نے متحد ہو کر کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی تو یہودیوں کو اس عہد کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ان آنے والوں سے ہوتے لڑتے انہوں نے عین وقت کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور یہودیوں کے ساتھ مل گئے وہ مشرقین کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں تم سامنے سے حملہ کرو اسی طرح چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کو پیس دیا جائے اور ان کو تباہ برباد کر دیا جائے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا اور ان کا فضل تھا کہ اس نے ایسے لشکر کو بھیجا جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا اور عین وقت پر اگر غیبی مدد نہ پہنچتی تو مسلمان سخت خطرے میں گر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عین موقع پر بچا لیا ان کے ایمان کی وجہ سے تو ایک عادت تو ان کے اندر یہ تھی کہ عہد کرتے تھے تو توڑ دیتے تھے فبیمان ایک تو نبی کا قتل عام قتل تو بہت بڑا گناہ ہے ہی لیکن نبی کا قتل یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا گنا ہے اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا تو یہ تو یہ انبیاء کو بلا جھجک قتل کر دیا کرتے تھے اور سودی کاروبار کرتے تھے ایک تو ہے آدمی جرم کرے گناہ کرے تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے لیکن آدمی گناہ کرنے کے بعد لوگوں سے بیان کرتا پھر کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے ڈبل جرم کا مرتکی ہے تو ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنے زام کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ہی دیا پھر بھی بیان کرتے پھرتے تھے منا قتل ہم نے مسیح کو قتل کر دیا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کیے گئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شبہ کا جواب آگے دیا ہے کہ کہ یہودی یہ کہتے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قتل تو ہوئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے کہ کہ یہودیوں کا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا سولی دے دی گئی اور عیسائیوں کا عقیدہ تھوڑا مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے لیکن ایک جگہ ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا اپنی سازش میں وہ ناکام ہوئے اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور عیسائیوں کا کہنا یہ کہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے لیکن سولی دیے جانے کے بعد زندہ ہوئے پھر آسمان پر گئے یہ فرق ہے ہمارے عقیدے میں اور عیسائیوں کے عقیدے میں ورنہ یہودی تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی شبہ کا جواب دیا ہے اور یہ فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبیہ لہم انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا نہ سولی دی بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر تبری نے بسند صحیح ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ہواریین میں سے آپ کا جو ہواری منافقین سے اور اللہ کے دشمنوں سے مل گیا تھا جس نے یہ کہا تھا آؤ میں بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں تمام لوگ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھوا لیتا ہے اور یہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے اب جب آدمی داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا آدمی موجود ہے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو سولی دے دیتے ہیں قرآن حکیم کہتا بلا کہ شب بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے انہیں کے ہم شکل کو انہوں نے قتل کیا ہے اور یہ ہماری اپنی غداری کی سزا کو پہنچ گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ قتل تو نہیں کیا انہوں نے اللہ اللہ اللہ وما یقینا تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے گویا کہ ایک یقینی بات کہہ دی گئی کہ وہ قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا یہ رفع مسیح پر نس سے سری ہے یہ آیت کریمہ کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد والی آیت بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نزول مسیح کا ذکر کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آنے والے ہیں تو کہتے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جتنے بھی اہل کتاب ہیں سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور سارے اہل کتاب ابھی ایمان نہیں لائے اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اس وقت سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے آپ کی موت سے پہلے ابھی چونکہ سارے اہل کتاب ایمان نہیں لائے ہیں ان کا ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جتنے بھی مسیح مود کا دعویٰ کرنے والے ہیں سارے کے سارے بدماش ہیں سارے کے سارے جھوٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سارے اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں گے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسیح مود کا بھی دعویٰ کیا کہ میں عیسائی ابن مریم ہوں لیکن قرآن حکیم کی آیت اس کا رد کرتی ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ تیرے مرنے سے پہلے تمام کے تمام اہل کتاب ایمان والے نہیں ہوئے لہذا تیرا دعوے مسیح جھوٹا ہے اور ایک آیت اور بھی ہے اس تعلق سے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ختم نبوت کے منافی ہے کیا اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں اب اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو یہ چیز تو ختم نبوت کے منافی ہے اس کا مطلب نبوت ختم نہیں ہوئی لیکن یہ سوال بہت سطح ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے ہم قائل ہیں اور قرآن حکیم یہ بتا چکا ہے بار بار کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر یہ آئے تھے اور اس وقت وہ رسول تھے ان کی رسالت پر ایمان رکھا جائے لیکن جب قرب قیامت میں آئیں گے تو کوئی دعویٰ نہیں کریں گے وہ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے وہ بلکہ جس کام کے لیے انہیں بھیجا جائے گا اس کام کو انجام دیں گے اور اس کام کے اندر کامیابی ہی در حقیقت آپ کے مسیح معود ہونے کی علامت ہوگی جس کام کے لیے آپ کو بھیجا جائے گا وہ احادیث کے اندر موجود ہے خنازیر کو قتل کریں گے سلیب کو توڑیں گے اور دجال کے فتنے کو فروغ کریں گے مسلم شریف کی روایت بتاتی ہے کہ دجال کا آپ پیچھا کریں گے اور دجال کو مقام لد پر جا کر کے قتل کریں گے تو جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا جائے گا وہ مقصد پورا کریں گے آپ آپ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے آپ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے آپ رسول بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی حکمت بالے گا اور مسلحت تامہ کے پیش نظر ان کو قرب قیامت میں بھیجے گا اور وہ اپنا کام کریں گے اور اس کام میں جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا ہوگا اس میں وہ کامیاب ہوں گے اور یہ کامیابی اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ مسیح مود ہیں جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ گزرے ہیں یا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا ان کے مقصد میں ان کی ناکامی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ مسیح بہت نہیں تھے بلکہ جھوٹے مسیح مہود تھے انہوں نے صرف مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے اوپر اور قرب قیامت میں ان کے نزول کے تعلق سے ایک بحث تھی مسلم شریف کی اس روایت کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں پھر آگے بڑھوں مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے منارے شرقی سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے اور آپ دو زرد چادرے اوڑھے ہوئے ہوں گے اور جب سر کو جھکائیں گے تو پانی کے قطرات ٹپکیں گے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نہا کرا رہے ہیں اس طرح آپ کا نظور ہوگا ایک تو قرآن حکیم میں آپ کی پیدائش کی پوری تفصیل ہے اور دوسرے یہاں بھی پوری تفصیل کر دی گئی ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اٹھا لیا گیا اور احادیث میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ آپ کس طریقے سے آسمان سے نزول کریں گے بیت المقدس کے منارے شرقی سے آپ نیچے آئیں گے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھیں گے یہ پوری تفصیل اس لیے ہے تاکہ کوئی آدمی قیامت تک مسیح مود ہونے کا دعویٰ نہ کرنے پائے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیل موجود ہے شریعت میں قرآن میں بھی اور احادیث کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالا کی وراثت کے تعلق سے بات کی کلالا کہتے ہیں وہ آدمی جو ولد مر جائے کہ کوئی اولاد نہ ہو اور باپ نہ ہو کوئی اولاد بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اور مر جائے تو ایسے آدمی کو کلالا کہتے ہیں باپ بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں باپ بھی مر گیا ہے اور اولاد بھی نہیں ہوئی تو ایسے آدمی کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا اگر بہن ہوگی تو بہن کو ترکے کا آدھا حصہ مل جائے گا بہن تو کلالہ کی وراثت کے تعلق سے آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وعدوں کے پورا کرنے کے تعلق سے بات کہی ہے اور اس کی تاکید کی ہے کہ عہد باندھو تو اسے پورا کرو اور پھر اس کے بعد حرام چیزوں پر ایک تفصیلی بحث فرمائی ہے اللہ نے کہ حرمت علیکم تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار خون سور کا گوشت وما اللہ بھی اور جو چیز غیر اللہ کے نامزد کر دی جائے کوئی بھی چیز ہو کوئی کپڑا نامزد کر دیا جائے کوئی جانور نامزد کر دیا جائے کوئی مٹھائی نامزد کر دی جائے کوئی چیز نامزد کر دی جائے وہ بھی حرام ہے اور اعلی درجے کی حرام چیز ہے اس کے بعد بتایا گیا وہ جانور جو گلا جس کا گھٹ گیا ہو گلا گھٹ کر کے مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے چاہے اس کا دم رک گیا ہو گلا گھونٹ دیا گیا ہو وہ جانور حرام اوپر سے نیچے گر کر مر گیا ہو اس کو متردیا کہتے ہیں عربی وہ بھی جانور حرام ول موقوزہ لاٹھی سے مار دیا گیا اور اچانک مر گیا ہو اس کو کہتے ہیں موقوزہ موقوزہ کے دائرے میں الیکٹرک شاک کا زبیہ بھی آتا ہے کہ الیکٹرک شاک سے دیا ہوا زبیہ حرام ہے اور جھٹکا بھی حرام ہے اس لیے کہ موقوزہ کہتے ہیں کہ لاٹھی سے کسی جانور کے سر پر مارا جائے اور فوراً جانور مر جائے جھٹکے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے جانور کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک تیز چھری کے ساتھ اس طرح وار کیا جاتا ہے کہ اس کا تھڑ اور اس کی گردن ایک ہی وار کے اندر الگ ہو جاتی ہے چونکہ اس کا جسم اس کے دماغ سے اس طرح کے کاٹنے سے فوراً جدا ہو جاتا ہے اور دماغ سے جسم کا تعلق فوراً منقطع ہو جاتا ہے تو بدن کے اندر جو خون ہے وہ پورا نہیں نکل پاتا بلکہ جگہ جگہ گوشت سے چمٹ جاتا ہے اب اگر وہ گوشت استعمال کیا جائے تو خون کے چمٹ جانے کی وجہ سے نقصان دہ بھی ہے اور چونکہ خون کو حرام قرار دیا گیا ہے لہذا اگر آدمی اس گوشت کو استعمال کرتا ہے تو خون کا بیشتر حصہ آدمی استعمال کرنے والا ہوگا اس وجہ سے ایسے جانور کو حرام قرار دے دیا گیا ایک ہی جھٹکے سے اگر قتل کر دیا جائے اس کو اس کی گردن جدا کر دی جائے تو دماغ کا جسم سے فوراً ہی تعلق منقطع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خون اب پورا نکلے گا نہیں بدن سے بلکہ یہ خون گوشت کے اندر جگہ جگہ رک جائے گا اور الیکٹرک شاک کے اندر بھی یہی ہوتا ہے الیکٹرک شاک کے اندر جانور کو بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں لے آیا جاتا ہے کے بعد ذبح کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ چونکہ دماغ بیدار نہیں ہے اس صورت میں بھی جب ذبح کیا جائے گا تو پورا خون نہیں نکلے گا اس لیے کہ پورا خون نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جانور بالکل بیداری کی کیفیت میں ہو اس کا ذہن بیدار ہو اور الیکٹرک شاپ کے اندر ذہن کو سلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے جس سے پورا خون نہیں نکلتا لہذا جھٹکے کا ذبیہ بھی حرام ہے اور الیکٹرک شاپ کا ذبیہ بھی حرام ہے جو موقوزہ کے دائرے میں آتا ہے وہ نتیحہ دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں ایک نے دوسرے کو سینگ مار دی نہ بہا یمتے ہو کہ عربی مارتے سینگ مارنا اس طرح دوسرا جانور مر گیا یہ جانور حرام وما اکل سب ایک جانور کو آپ نے دیکھا کہ اس کو جانور نے کھا لیا ہے اب اگر وہ تڑپ رہا ہے تو زبا کر لیجئے آپ کے لیے جائز ہے لیکن آپ نے دیکھا کسی جانور نے اسے کھایا ہے اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے تو اب اس جانور کا کھانا حرام ہو کسی جانور نے درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہے خرگوش کو یا ہرن کو یا کسی اور جانور کو اور جب آپ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مر گیا اور جانور نے اس کا گوشت کھا لیا ہے تو اب اس مرے ہوئے جانور کو جس کو درندے نے مار ڈالا ہے اس کا گوشت کھا لیا کھانا آرام ہو لیکن اگر درندے نے اسے پھاڑا اس گوشت کھا لیا لیکن ابھی وہ زندہ ہے تو آپ سباہ کر کے اس جانور کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ زندگی ابھی باقی ہے آپ کر لیں کر اور آگے بتایا گیا نسب اور جو استھانوں کے اوپر ذبح کیا گیا ہو استھان کا مطلب ہے عربی میں اس کو انصاف بھی بولتے ہیں اس کی جمع نسب بھی آتی ہے ایسی جگہوں کو کہتے ہیں نسب جہاں مشرقین جانوروں کو لاتے تھے اور ان کو قربان کرتے تھے یہ جگہ در حقیقت ان کے معبودوں کے آس پاس کہیں ہوتی تھی مثلا دیوی کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے اور ایک جگہ مقرر ہے آلٹر آلٹر تو وہاں لا کر وہ سبا کرتے تھے تو چونکہ اس طریقے کا زبیہ تقرب کے لیے ہوتا تھا ان کے محبودان کے لیے لہذا اس طریقے کا جانور جو استھانوں کے اوپر ذبح کیا گیا وہ حرام اسی طریقے سے استھان کے ساتھ ساتھ نصب کے دائرے میں آستانے بھی آ گئے اولیا کے نام نہاد اولیا ہوں یا حقیقی اولیا ہوں اگر ان کے تقرب کے لیے ان کی قبر کے آس پاس کہیں کوئی جانور لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے تو یہ استھان کے اوپر ذبح کرنا ہوا اور اس کا کھانا حرام ہوگا شرک شرک ہے چاہے وہ بت پرستی کے انداز کا ہو چاہے اولیا پرستی کے انداز شرک شرک شرک ہوتا ہے ایک بات کہوں بڑے تمتراک کے ساتھ یہ بدماش اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو تو وہاں ہمارے اولیا مراد نہیں ہے وہاں بت مراد ہیں ابھی میں نے پورا پارا پڑھا ہے اس میں یہودیوں کی عادتیں بیان کی گئی ہیں کہ وعدے کو توڑ دیتے تھے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے ایفائے وعدہ نہیں کرتے تھے کفریہ کلمات بکتے تھے سود کھاتے تھے اور لوگوں کی جاسوسی کرتے تھے خوری کرتے تھے حرام کھاتے تھے پورے پارے کے اندر ان کی ان بری عادات کا تذکرہ ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ آیات ہمارے اولیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ بتوں کے لیے ہے تو ہم یہ کہہ کر کہ چھٹی لے لیں کہ یہ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں یہ صرف یہودیوں کے لیے ہیں ہم نقض عہد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دیگر جو برائیاں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تو اللہ نے یہودیوں یہودیوں کی کی سفتیں بیان کی ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہودیوں کی اوساف کیوں بیان کیے گئے اس وجہ سے کہ ان برائیوں سے تم دور رہو یہ مطلب ہے اس طریقے کی تخصیص کرنا در حقیقت قرآن کے اوپر ظلم ہے قرآن کے اندر بدترین قسم کی تعویل ہے اور اس کو تعویل تعویل اس اس کو کو جو ہے اس قسم کی تحریف کہتے ہیں جس کو ہم تحریف تعویلی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے اندر تو تحریف تنزیلی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لحافظون کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جہاں تک تحریف تنزیلی کا معاملہ ہے کوئی اس کتاب کے اندر زیر زبر نہیں بڑھا سکتا ہاں لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اس میں تحریف تنزیلی نہیں کر سکتے ارے گلی گلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو حافظ بنا دیا ہے اب ہمارے سامنے اگر کوئی ایک آیت بھی غلط پڑھے گا فوراً ٹیکوا پکڑ لوں گا کہاں سے پڑھ رہا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے اگر دکھا بھی دے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں اس لیے کہ اس کا اصول ہے اس کا گرامر ہے اس کا قاعدہ ہے آدمی اس کے باہر نہیں جا سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اس کی طرح حفاظت فرمائی ہے لیکن لوگوں نے تحریف تعویلی کی ہے تحریف تعویلی کی ہے اور یہ ایک قسم کی تحریف تعویلی ہے کہ یہاں ہمارے اولیاء مراد نہیں ہے بلکہ یہاں بت مراد ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کہا گیا من دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تو اللہ کے علاوہ کیا اس کے اندر انبیاء اور اولیاء نہیں ہے اولیاء کی تخصیص کہاں ہے کہ اس سے اولیاء مراد نہیں بلکہ بت مراد ہے اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھا دو جس کے اندر صاف طریقے پر یہ کہا گیا ہو کہ اولیاء کرام سے مدد لی جا سکتی ہے اولیاء کرام مراد نہیں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کوئی بھی آیت دکھا دو چیلنج ہے پور پورے قرآن کے کے اندر اندر کوئی آیت دکھا دو کہ من دون اللہ اولیاء نہیں ہے انبیاء نہیں ہے غیر اللہ سے مراد کون ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں چاہے وہ اولیا ہوں چاہے امبیا ہوں چاہے کنکر ہو چاہے پتھر ہو چاہے شنکر ہو کوئی بھی ہو دون اللہ کے سمرے کے اندر ساری چیزیں آ گئی اب یہ کہنا کہ یہاں اولیاء اللہ مراد نہیں ہے یہاں جو ہے بدھ مراد ہے یہ تمہاری تحریف تعویلی ہے اور یہ تحریف تعویلی ہم اپنے بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں تو استھانوں کے اوپر جو جانور ذبح کیا جائے حرام اولیاء کرام کے آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام عورتیں لیے جا رہی ہیں بکرے مرد لیے جا رہے ہیں بکرے کہاں جا رہے ہیں بابا کے مزار پر منت مانی ہے ہم نے وہاں یہ بکرا دبا ہوگا قطان اس بکرے کا کھانا حرام ہے بلکہ سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ لحم الخنزیر کے بعد کیا ہے کوئی چیز چڑھائی جائے کسی آستانے کے اوپر کسی استھان کے اوپر کوئی جانور دبا کیا جائے جس کو نسب کہا جاتا ہے اس جانور کو اور اس چیز کو استعمال کرنا قطان حرام ہے تو ایک تو ہے کسی چیز کو غیر اللہ کے نام نامزد کر دینا خواجہ صاحب کا بکرا اب چاہے گھر ہی میں اسے ذبح کرو حرام ہے یہ ہے غیر اللہ اور وما زبیہ نصب کے جانور تو بابا کے نام کا نہیں ہے لیکن آپ اس جانور کو استھان پر لے جا کر کے یا استھانے کے اوپر زبا کرتے اگر اللہ کا نام لے کر بھی کرو گے تو حرام یہ فرق ہے اما اللہ غیر اللہ میں اور وما زبیہ الصب میں اور بتایا گیا کہ ایک قسم کا جانور مر جائے اگر تو حلال ہے کیا آپ نے کچھ جانور سدھا رکھے مثلا شکرا باز کتا تو شکرا باز کتا یہ جو جانور ہیں ان کو آپ نے سدھا رکھا ہے ان کو آپ بسم اللہ کر کے چھوڑیے یہ ضروری ہے بسم اللہ کر کے چھوڑیے اور یہ جانور یہ سدھایا ہوا جانور جا کر کے شکار کو مار ڈالے تو اگر مر گیا ہے کھانا اس کا جائے یہ نقید رکھا جائے اور اگر زندہ ہے تو ذبح کر لیا جائے لیکن اگر مر گیا ہے تو چونکہ آپ نے سدھے ہوئے جانور کو معلم جانور کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہے اب اگر وہ جانور کو مار ڈالتا ہے تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو چھوڑا جانور نے اس کو مار ڈالا مارنے کے بعد تھوڑا کھا لیا اب حرام ہے اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے شکار نہیں کیا اپنے لیے شکار کیا اور سدا ہوا جانور کسے کہتے ہیں معلم معلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی کتنی قدر و قیمت فرمائی ہے اس لیے کہ خود علیم ہے اور علم کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ اگر کتے کو جو کہ نجس ہے اسے ٹرین کر دیا جائے علم دے دیا جائے اس کو جسے قرآن حکیم معلم کہتا ہے علم دے دیا جائے تو علم کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر کسی شکار کو مار ڈالے تو وہ مرا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے اگر کوئی عام کتا کسی جانور کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حرام ہے لیکن چونکہ اس کتے کو تعلیم دے دی گئی ہے تعلیم کی وجہ سے اگر یہ کسی جانور کو مار دے دے تو مرا ہوا جانور کھانا حلال ہو جائے گا یہ فرق ہے علم میں اور جہل میں جاہل اور عالم میں یہی فرق ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہے اور سدا ہوا جانور کسے کہتے ہیں اس کی ایک علامت بتائے دیتا ہوں آپ نے کتے کو بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے چھوڑا اللہ پڑھ کر کے چھوڑا سامنے شکار ہے شکار کے قریب پہنچ گیا اور کہا کہ لوٹ شکار کو چھوڑ کر کے واپس لوٹا ہے تو کہتے ہیں ٹرینڈ معلم اگر وہ پکڑ لیتا ہے تب بھی درست نہیں ٹرینڈ نہیں ہو معلم نہیں تو علم کے اندر کمی ہے چھوٹے قسم کا مولوی ہے اس کے بعد فرمایا گیا آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تام کر دی دیکھو اس آیت کریمہ میں دو لفظ ہیں ایک تو اکمال اور دوسرے اتمام اکمال کسے کہتے ہیں کسی چیز سے جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا اس کو کہتے ہیں اکمال کوئی چیز کسی مقصد کے لیے تھی اس چیز سے وہ مقصد پورا ہو گیا تو کہیں گے کہ اس چیز نے اس چیز کو کمال تک پہنچا دیا کامل ہو گئی اور اتمام کسے کہتے ہیں کہ اب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی اس کو کہتے ہیں اتمام اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین بالکل مکمل ہو چکا ہے اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے اب فقی اپنے رائے سے اپنی اپنی رائے سے اور اپنے ذہن سے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس پر عمل کرنا درست نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ یہ بتائے کہ میرے اس استدلال کا ماخذ کیا ہے قرآن کی کس آیت سے میں نے یہ مسئلہ لیا ہے حدیث کون سی ہے جس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے دلیل دیوے دلیل دیوے کہ میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور اس پر دلیل قائم کرے میں نے قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے اس کی دلیل دیوے ورنہ صرف اس کی رائے تسلیم نہیں کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب الہی کو ساتھ ساتھ سنت کے بالکل مکمل کر دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے لیے رہنمائی کرنے والی چیز ہے مکمل بھی ہے اور متمم بھی ہے الیوم لکم اتمام بھی ہو چکا ہے اور اکمال بھی ہو چکا ہے پھر سے ایک مرتبہ اکمال اور اتمام کا مطلب سمجھ لیں کسی چیز کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا مقصد پورا ہو گیا یہ ہے اکمال اور اب کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کے آنے کے بعد یہ ہے اتمام اس دین کے بعد اب کسی دین کی ضرورت بھی نہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کتابیا عورت سے شادی کر سکتے ہیں آپ کتابیا کا مطلب عیسائی عورتیں اور یہودی عورتیں لیکن یہاں یاد رکھا جائے کہ کون سے یہودی اور ان کی لڑکیاں مراد ہیں کون سے نصرانی اور ان کی لڑکیاں مراد ہیں آج تو جتنے نصرانی ہیں اور جتنے یہودی ہیں سب کے سب دہریے ہیں اللہ کو ماننے والے کہاں ہے لہذا ایسے یہودیوں اور ایسے نصرانیوں کی لڑکیوں سے شادی قطان درست نہیں ہے اس لیے کہ آج کل تو تقریباً تمام یہودی اور تمام نصرانی اللہ ماشاء اللہ سب کے سب دہریت کی طرف مائل اور دہریہ تو کافر ہوتا ہے کافر کی بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی نصرانی ایسا یہودی ایسا ہے کہ اس کی بیٹی آخرت کو مانتی ہے اللہ کو ایک مانتی ہے اسی طریقے سے اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ وہ پاک دامن بھی ہے اس لیے کہ وہ المحسنات کی قید ہے من من قبلكم کتابیا عورت کی پاک دامن لڑکی کیا گارنٹی ہے اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت تو اب فحاشی اور اریانیت اور جنسی میدان کے اندر تو اتنا آگے نکل چکی ہے کہ کسی بھی نصرانی لڑکی یا یہودی لڑکی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ محسنہ ہوگی شادی کیسے جائز ہوگا چلو مان لیتے ہیں دلیل قائم ہو جائے کہ یہ محسنہ ہے پاک دامن ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ لا سکتے ہیں آپ اوم امپور بل عملو اگر اس کے کفر سے خطرہ ہو کہ میرا پورا گھر خراب ہو جائے گا تو پھر ایسی لڑکی کو بھی آپ نہیں لا سکتے اگر خطرہ ہو بڑے سارے شرائط ہے یہاں تو بڑے بڑے جو لیڈران ہیں وہ بےچارے بلا کسی شرط کے یہودی لڑکی کو اپنے گھر لے آتے جبکہ تمام شرائط پائے جانے کے بعد بھی اگر یہ خدشہ ہو کہ اس کے لانے کے بعد گھر کے اندر توحید متاثر ہوگی کفر کی طرف جا سکتے ہیں بچے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے بے دین ہو سکتا ہے تو پھر کتابیا عورت سے شادی درست نہیں ہوگی چند شرائط کے ساتھ مشہور ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی کچھ شرارتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ذرا بیان کر دو دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی ایک کے دل میں اخلاص تھا دوسرے کے دل میں اخلاص نہیں تھا حابیل کے دل میں قرآن نے نام نہیں بتایا آدم بالحق آدم کے دو بیٹوں کا صحیح واقعہ بیان کر دیجیے آپ اس لیے کہ بالحق کی قید یہ بتا رہی ہے کہ تورات کے اندر اور بائبل کے اندر جو حابیل اور قابل کا واقعہ ذکر ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو صحیح نہیں ہیں تو آپ صحیح صحیح واقعہ بیان کر دیجئے قرآن صحیح واقعہ بیان کرتا ہے کیا کہ دو بیٹوں نے حابیل اور قابل نے قربانی پیش کی ایک دل میں اخلاص تھا ایک کے دل میں اخلاص نہیں تھا حابیل کے دل میں اخلاص تھا اس کی قربانی مقبول ہو گئی قابیل کے دل میں اخلاص نہیں تھا قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ انما ان نمایا من مطین اللہ تبارک و تعالی متقین کی قربانی قبول کرتا ہے چونکہ اس کے دل میں تقوی نہیں تھا قربانی قبول نہیں ہوئی اب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے دل کے اوپر نظر کرنا چاہیے تھا نا بگڑ پڑا اپنے بھائی کے اوپر میں تجھے مار ڈالتا میں تجھے مار ڈالوں کہا کہ بھائی تجھے مار ڈالے گا مجھے لیکن میں تجھے نہیں ماروں میں تجھے نہیں ماروں نتیجہ کیا ہوتا ہے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے یہ پہلا خون ہے جو انسانیت کا پہلا خون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس وقت کوئی آدمی بھی غالباً مرا نہیں تھا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے آدمی کو یہ انسانیت کا پہلا خون تھا یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کے اندر یہ تذکرہ آتا ہے کہ جتنے بھی قاتل ہیں اگر وہ بلا وجہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں بغیر نفس بغیر حق قتل کرتے ہیں تو ان کو تو گناہ ملے گا قتل کا لیکن اس کا ایک حصہ اس پہلے قاتل کو ضرور ملے گا اس لیے کہ یہ اس گناہ کا بانی ہے اس گناہ کا موجد ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لاش اٹھائے گھوم رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک کوے کو بھیجا اللہ غرابا بعض لوگ یہ کہتے ہیں دو کوے آئے اور آپس میں لڑے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر چونچ سے پھوت کر کے دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا قرآن حکیم اس واقعے کی تائید نہیں کرتا بلکہ یہ کوا اللہ کی طرف سے تھا غالباً کوئی فرشتہ تھا اور کو کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز لیتے ہیں تو زمین کھود کر کے اس کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں چور قسم کا یہ جانور ہوتا ہے چور قسم کا پرندہ ہوتا ہے کوا تو اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز پاتا ہے تو زمین کھود کر کے اس کے اندر چھپاتا ہے تو کوئی چیز لایا کوا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کوئی فرشتہ تھا اس نے کو کی عادت کے مطابق ایک حرکت کی کہ ایک چیز کو چھپانے کے لیے اس نے زمین کھودی اور وہ چیز وہاں رکھ دی فوراً اس کے ذہن میں بات آئی اچھا بھائی کی لاش کو کھود کر کے دفنانا چاہیے اور اس کے بعد پہلے تو افسوس کیا اس نے لاش کو رکھ کر کے تالا یا بھائی لتا آجس تو نکو نمت لہاد الغرا میرے اوپر افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ حیوانیت والا کام کیا ہے میں انسانیت کی سطح سے بہت نیچے آ گیا ہوں حیوانیت کا احساس ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بلا وجہ کسی کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے اور اگر کوئی آدمی کسی کو زندہ کر دیتا ہے بچا لیتا ہے نہ قتل نہیں ہونے دیتا تو سمجھو کہ پوری انسانیت کو اس نے زندہ کیا ہے گویا کہ قتل ایک بہت بڑا گنا ہے پانچویں بارے میں کہا گیا کہ ایسا آدمی جو کسی مومن کو قتل کر دے جان پوچھ کر کے متعمدن فجزا جہنم خالدن پیا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہے گویا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے من قتل الناس جمیا پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقرب حاصل کرو وسیلہ کا صاف مطلب ہے اللہ کا تقرب اور دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا گیا اتق اللہ اتق اللہ دلیل ہے کہ وسیلہ کا مطلب تقرب ہے اس لیے کہ ہم ترجمہ یہ کریں گے یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اچھا جب یہ کہا گیا کہ معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو مان یہ سوال اٹھتا ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو آدمی بچائے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کو وبتگو الیہ الوسیلہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے اللہ کا تقرب وبتگو الیہ الوسیلہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور یہاں وسیلہ نہیں ہے بلکہ الوسیلہ ہے جس سے ذہن اس بات کی طرف مڑتا ہے کہ یہاں ایمان اور عمل صالح مراد ہے کہ عمل صالح کے ذریعے آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرے اس آیت کو غلط معنی پہنا کر کے ایک پورے طبقے کو ان کے علماء نے گمراہ کر کے رکھ دیا جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ اولیاء کا وسیلہ لو انبیاء کا وسیلہ لو اس لیے کہ اوپر نیچے کہیں بھی اولیاء کا تذکرہ نہیں ہے پیچھے بھی دیکھ ڈالو اور آگے بھی دیکھ جاؤ کہیں نہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے نہ اولیاء کا لفظ ہے نہ تو کہیں انبیاء کا ذکر ہے نہ صلاح کا ذکر ہے ظاہر ہے یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں اتق اللہ کے بعد کی معصیت سے بچو اور اللہ تبارک و تعالی سے نزدیکی کا ذریعہ تلاش کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ کیا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے فرائض کے بعد اور اتنی کثرت سے پڑھتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس حدیث پاک کا بھی غلط مطلب لیا ہے لوگوں نے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلط ہی سوچنے کی توفیق دی ہے اب وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے بدن میں آ گئے یہ صوفیت ہے صوفیت وحدت الوجود کہ ہر چیز اللہ ہے لکڑی بھی اللہ پنکھا بھی اللہ لاؤڈ اسپیکر بھی اللہ یہ وحدت الوجود ہے اور اس صاف حدیث سے انہوں نے ایک غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے عیسائیوں نے کلمے کا مطلب غلط لیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین صفتیں بتائی ہیں کیا اللہ کا کلمہ ہے یہ ابن مریم رسول اللہ و ایک تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے کلمہ ہیں اور دوسرے اللہ کے رسول ہیں اور تیسرے وہ روح من ہو اللہ کی روح ہے اب میں ذرا کلیمے کی رسالت کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ اللہ نے کتاب دے کر بھیجا آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور کتاب دے کر بھیجا آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہے نبی کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا جائے اور رسول کسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب بھی ہو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں اس لیے کہ صاحب انجیل ہیں کتاب بھی آپ کو دی گئی ہے تو اللہ کے رسول ہیں یہ تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کلیمے کا کیا مطلب ہے اور روح کا کیا مطلب کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش بالکل عجیب و غریب طریقے سے ہوئی پیدائش کے عام نہج سے ہٹ کر ہوئی جبکہ عام پیدائش کیا ہے میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تب بچے کا وجود ہوتا ہے یہاں باپ ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو عجیب و غریب انداز سے پیدا کیا کلمہ کن سے ہو جا بس ہو جا رحم کو حکم دے دیا حضرت مریم کے کہ بغیر نطفے کے استقرار پالے حکم دے دیا کن ہو جا ہو گئی یہ مطلب ہے کلمے کا اللہ کا کلمہ تھا کن ہو جا لہذا جب حکم ملا رحم کو بغیر نطفے کے استقرار لے لے عمل کا استقرار لے لیا کلمے کو سے یہ صاف مطلب تھا یہ صاف مطلب تھا اب عیسائیوں نے کیا کہا کلام اللہ کی صفت ہے بولتا ہے تو بولنا صفت ہے اب یہ کلمہ رحم مریم کے اندر پہنچا چونکہ یہ کلام ہے اللہ کی صفت ہے یہ چیز پہنچی تو اللہ کی صفت بھی اللہ ہوتی ہے لہذا اس نے ماں کے پیٹ کے اندر نو مہینے گزارے اور اس کے بعد پھر باہر آ گیا تو خدا ہی یہ تعویل انہوں نے کی ایک گھٹیا قسم کی تعویل جبکہ اس کا صاف مطلب تھا کہ کلمے پن سے پیدا ہوئے پیدائش کی عام ہٹ کر اور روحم منہ کیا مطلب روحم منہو عجیب بات ہے کہ ایک فرقے کے علماء نے جس طرح اللہ کے رسول کو نورم من نور اللہ کہا وہ دیکھو ستائیسویں رات کو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر گھنٹے بھر چلاتے رہتے پتا نہیں کیا چلاتے رہتے اس میں ایک جملہ یہ بھی بولتے ہیں السلام تو السلام علیکہ یا نورم من نور اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ طرح طرح کی یہ چیزیں نکال رکھی ہیں انہوں نے اور اس کے ساتھ یا نورم من نور اللہ بولتے یعنی اللہ کے نور میں سے نور اس کا مطلب اللہ کے نور سے کچھ حصہ الگ ہوا نور کا اور اسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے بے نہیں انہوں نے یہ چیز عیسائیوں سے لی ہے عیسائیوں نے کہا کہ قرآن میں کہا کہ روح من ہو اللہ کی روح سے روح ہے یعنی گویا کہ اللہ کا جز ہے اور چونکہ یہ اللہ کی روح سے نکلے لہٰذا اللہ ہی ہوئے اللہ کے بیٹے ہوئے ان کے استدلال میں اور عیسائیوں کے استدلال میں کوئی فرق نہیں ہے روح منو کہا گیا اللہ کی روح کہتے ہیں غالباً ابن جریر کا بیان ہے کہ ایک نصرانی آیا ہارون رشید کے دربار میں وہاں مشہور مورخ واقعی بھی بیٹھا ہوا تھا علی واقعی تو اس نے یہ پوچھا نصرانی نے کہ تمہارے قرآن کے اندر تو ایک جملہ ایسا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جز ہیں کہا کہ کون سی آیت ہے کون سا ٹکڑا کا وہ روح منو اس کی روح ہیں اللہ کی روح کا جز ہے تو واقعی نے ایک آیت پڑھی وہ سخر سماواتی جمی امن کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں تمام کی تمام اسی سے اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیہ السلام کو تو چھوڑو ساری کائنات پورا کا پورا معاملہ اور ہر ہر ذرہ کائنات کا اللہ کا جس ہو گیا نسراری خاموش ہو گیا کہا کہ اگر منہوں سے استدلال کر رہے ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی طرف سے ہیں منہو سے استدلال کر رہے ہو اس لیے کہ روحوم کے بعد منہو ہے اور یہاں سخر معافی سماوات جمیم منہو تو کائنات کی ہر ہرش اللہ کا جز ہو جائے گی خاموش ہو گیا وہ تو یہاں روحم منہو کا مطلب یہ ہے اللہ کی روح ہے اس کا کیا مطلب روح کا صاف مطلب جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح کہا گیا روح ایک راز ہے کسی نے جانا اب تک کہ روح کیا ہے ایک راز ہے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک راز ہی ہے کہ بغیر نطفے کے پیدا کیسے ہوئے روح ہے بدن میں لیکن آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کیسی ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اب آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے ایک راز ہے جیسے روح ایک راز ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کو روح کا ہے صحیح مطلب اس کا یہ جو میں سمجھتا ہوں تو انہوں نے یہاں وسیلہ کا مطلب غلط لیا ہے وسیلہ کا مطلب تھا کہ ایمان اور عمل عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو انہوں نے اس آیت کو غلط معنی پہنایا اور کہا کہ اولیاء کرام کا تقرب انبیاء کرام کا تعلق تقرب ان کے تقرب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کا وسیلہ ضروری ہے جبکہ یہاں نہ اولیاء کا تذکرہ ہے نہ انبیاء کا تذکرہ ہے اگر اولیاء کا تذکرہ ہوتا تو مان لیتے بھائی چلو اولیاء کا وسیلہ لے لو اور یہ وسیلہ ہمارے اردو میں وسیلے کے معنی میں نہیں ہے کہ کوئی کام آدمی کرے تو کسی کو وسیلہ بنا لے نہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ عربی میں وسیلہ کہتے ہیں تقرب کو تقرب اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو اور وہ ایمان اور عمل صالح اس کے سوا کچھ نہیں اس کے سوا اور کوئی مطلب لیتا ہے تو وہ غلط مطلب ہے وہ غلط مطلب اور ایک گروہ کہتا ہے نہیں مسیح علیہ السلام اللہ نہیں اللہ کے بیٹے اور تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں تین میں کے تیسرے ہیں تالیس یہ تین گروہ ہیں عیسائیوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین طریقے سے مانتے ہیں ایک طالب تو مانتا ہے تین میں کا تیسرا تین ون اور ایک مانتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے اور ایک مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اس کی تردید فرمائی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بہترین اور اس صفائی کے ساتھ اس سے زیادہ صفائی کے ساتھ عقیدہ الوحیت مسیح کی تردید نہیں ہو سکتی اللہ فرماتا ہے کانا یا کلانی توام دونوں کھانا کھاتے تھے اب ظاہر ہے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا اور تم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے نکلے جو ماں کے پیٹ سے نکلا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی چل رہا ہے چلنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے سوتا ہے خدا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ خدا کی تو صفت ہوتی ہے سوئے نا یہ کھاتا ہے کھانے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے تو کھانا پینا سونا اور اسی طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا یہ تمام کی تمام صفات انسانی صفات ہیں تو انسانی صفات رکھنے والے کو خدا ماننا یہ تو حماقت کی بات ہے حماقت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں عقید الوحیت مسیح کی تربیت فرمائی ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی علیہ السلام ہی اللہ کے اللہ ہی اللہ ہے عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تین میں کے تیسرے ان تعویلات کی ضرورت کیوں پڑی اس کی دو وجہ بتائی گئی کتاب تغلو فی بغیر الحق قوم قبل سبھی دو وجہ بتائی گئی ایک تو آدمی جب غلو کرتا ہے محبت میں محبت میں غلو کرتا ہے تب اس طریقے کی حرکتیں اس سے ہوتی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا تو ان کے اصل مقام سے ان کو ہٹا دیا اس لیے کہ غلو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کی جو حد مقرر کر دی ہے اس سے آگے بڑھا دینا اب نبی انسان ہے بشر ہے اب کہنا کہ یہ بشر نہیں نور ہے در حقیقت یہ محبت میں غلو ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور یہود جو گمراہ ہوئے ان کی گمراہی کا ایک سبب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں غلو اور آج یہ قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے اولیاء کرام کو پیغمبروں کا درجہ دے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دینا اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ قبروں کو سادہ رکھا جائے بڑی بڑی درگاہیں تعمیر کر دینا یہ اولیاء کرام سے غلو ہی تو ہے اولیاء کرام سے محبت میں غلو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبروں کو سادہ رکھا جائے اب بڑی بڑی درگاہیں بنا دی گئی یہ محبت میں گلو ہے اور کوئی تو طریقت ایجاد کر کے شریعت کے علاوہ تصور شیخ لے کر بیٹھ گیا تصور شیخ لے کر بیٹھ گیا حق حق شروع کر دیا اس نے یہ تمام کی تمام چیزیں محبت میں غلو کی وجہ سے ہوئی ہیں اور قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں خاص طور سے نصارہ اور یہود یہ محبت میں غلو کی وجہ سے اور دوسری وجہ ولا احوا قوم قد ان لوگوں کی آرا کی اتباع مت کرو جو گمراہ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معبود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا ابن اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا تاریخ و خلافہ ثابت کرنے کی کوشش کی در حقیقت انہوں نے یہ تصور فلاسفہ یونان سے لیا ہے اور فلاسفہ یونان سارے کے سارے گمراہ تھے لہذا ان فلسفیوں سے انہوں نے یہ تصورات لیے یہ تخیلات لیے اور انہی تخیلات اور اوہام فاتدہ اور خرافات کی وجہ سے انہوں نے اس کی تائید میں دلائل دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ابن اللہ ہو سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح و سلاسہ ہو سکتے ہیں تو گمراہ لوگوں کی پیروی کرنا اور دوسرے محبت میں گلو کرنا ان دو چیزوں کی وجہ سے یہود بھی گمراہ ہوئے اور عیسائی بھی گمراہ ہوئے لہذا مسلمانوں تم بھی محبت میں گلو مت کرنا انبیاء کو انبیاء کے مقام پر رکھنا اولیاء کو اولیاء کے مقام پر رکھنا جو جس مقام کا حامل ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا نبی جو بشر ہے اسے کبھی نور مت بنا دینا اور چلو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا چھٹے پارے میں ابھی میں نے پڑھا کو ملما نور و کتابوں مبین تحقیق کیا تمہارے پاس نور اور کتابیں مبین اولن تو یہاں نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی ہیں دلیل اس کی یادی بہ اللہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اگر نور اور کتاب مبین دونوں دو ہوتے تو یادی بہیم اللہ ہوتا نہ کہ بہی ہوتا یہ بہی واحد کی ضمیر ہے یہ بات ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں قرآن مراد ہے اور چلو مان لیتے ہیں کہ شمپیر دادا نے کہا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے چلو مان لیتے ہیں اس کو تو نور سے مراد کیا ہے نور سے بنے ہوئے یہ قرآن نور سے بنا ہوا ہے بلکہ کتاب اللہ کو نور کہنے کا کیا مطلب ہے کتاب اللہ بھی نور ہے اس کو بھی کئی جگہ پر نور کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا قرآن نور سے بنا نہیں ہے بلکہ قرآن نور ہے اس سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے اس میں ضلالت اور ہدایت کے راستے واضح ہوتے ہیں یہ مطلب ہے قرآن کے نور ہونے کا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو ہم نور مانتے ہیں لیکن نور سے بنا ہوا نہیں مانتے خلقی طور پر نور نہیں مانتے بلکہ آپ کو نور اس معنی میں مانتے ہیں کہ آپ جب آئے تو نور ہدایت بن کر کے آئے آپ آپ نے فرق کر دیا ہدایت اور اور دلالت کے اندر شرک کی راہوں پر روشن مینار بن کر کے آئے نور بن کر کے آئے تو نور سے بنے ہوئے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح اس کتاب ہدایت کو نور کہا ہے ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جو تاریخ راستوں کو روشن کر دیا آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کو نور کہا گیا ہے نہ کہ آپ نور سے بنے ہوئے ہیں لہٰذا نور مان بھی لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن خلقی طور سے اگر کوئی نور مانتا ہے کہ آپ نور سے بنے ہوئے ہیں آپ کا مادہ تخلیق نور ہے وہ غلط عقیدے پر ہے اس کے بعد یہودیوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے معاشرے کی خرابی دیکھی